دریاق مجرب حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عاجز اور کسی مصیبت میں پھنسا ہوا عیسائیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو رنج اور مصیبت سے نجات دیتا ہے اور معتبر مشائقوں سے بھی سند آئی ہے کہ ہر رنج اور مصیبت کے واسطے اس آیت کا پڑھنا تریاق مجرب ہے یعنی آزمودہ بات ہے کچھ شک اور شبو نہیں اور اس آیت کے پڑھنے کا طریقہ دو طور سے ہے اول یہ کہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ ایک طور اور شکل سے ایک جلسے یا تین جلسے میں پڑھنا اور دوسرا طور یہ ہے کہ ایک شخص اکیلا اندھیرے گھر میں تہارت سے قبلے کی طرف منہ کر کے بعض عشاء کے بیٹھ کر تین سو مرتبہ آیت کو پڑھے اور ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا اپنے پاس رکھ لے اور دم بدم اپنے ہاتھ اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈال کر اپنے منہ اور بدن پر ملتا جاوے تین دن یا سات دن یا چالیس دن تک اسی طور اور ترتیب سے پڑھے بیماروں کے لیے خوشخبری حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بتا دوں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحان انی کن تم الظالمین جس مسلمان نے اپنی بیماری میں چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھ لی اور پھر وہ اپنی اس بیماری میں فوت ہو گیا تو اسے شہید کا ثواب عطا کیا جائے گا اور اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو گناہ بخشا ہوا ہو کر صحت یاب ہوگا یعنی جس شخص کو کوئی بیماری اور مرض لاحق ہو تو وہ یہ دعا چالیس بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین